كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح راستے پر گامزن ہو اس کے مانند ہوگا جس کی بدعمالیاں اس کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دی گئی ہوں اور جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوں